بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس مئی دو ہزار بیس آج ہمارا جو ہے ضابطوں کے بارے میں پہلا سبق ہے سبق نمبر ایک جو ہے سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر جو پڑھا جائے گا وہ ہے کہ ہم مرفوعات کے متعلق کچھ پڑھیں گے کہ مرفوعات کیا ہوتے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مرفوعات کل آٹھ ہوتے ہیں مرفوعات جو ہیں وہ آٹھ ہیں اور جو جمہور ہے نا جمہور یہ کہتے ہیں کہ جو فائل ہوتا ہے نا یہ اصل مرفوعات کے اندر جو اصل ہے وہ فائل اصل ہے آٹھ میں سے یہ سب سے زیادہ مضبوط چیز جو ہے یہ اصل ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی وجہ یہ دیتے ہیں اصل میں اختلاف کیا پایا جاتا ہے کہ جی بعض لوگوں نے کہا کہ جی مبتدا کیا ہوتا ہے مبتدا اصل ہے اور بعد نے کہا کہ نہیں تو جمہور نے کہا کہ نہیں فائل اصل ہے ٹھیک ہے نا کیوں اس لیے کہ فائل کا جو عامل ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے فائل کا عامل آپ کو نا فیل عمل کرتا ہے فائل کے اندر اور مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے جو ہم نے پڑھ بھی لیا ہے وہ مانوی ہوتا ہے تو جو لفظی عامل ہوگا وہ کبھی ہوگا کس کے مقابلے میں مانوی عامل کے ٹھیک ہے نا کیونکہ جو ہے نا جو چیز لفظوں میں نظر آ رہی ہے وہ زیادہ وہ ہے اور ایک چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہمیں اتنی قوت والی نہیں ہوگی اس میں سے تو اس لیے جب جو اس کا عامل کبھی ہوا تو جو معمول ہوگا وہ بھی کیا آئے گا وہ بھی کبھی آ جائے گا تو فائل کا جو فیل کا جو معمول فائل ہوگا وہ کبھی ہونا چاہیے کس کے مقابلے میں مبتدا کے مقابلے میں اور امام سی وے جو ہے نا ان کے نزدیک جو ہے وہ مبتدا جو ہے وہ اصل ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ مبتدا وہ اس کو اصل مانتے ہیں وہ ان کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو دونوں مسند للہ ہیں مبتدا بھی مسند لہے ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہوا اور فائل بھی کیا ہوتا ہے مسند دلیہ وہ کہتے ہیں کہ جی مسند لے کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ پہلے آنا چاہیے تو مبتدا پہلے آتا ہے اس لیے وہ اس کو ہم کیا کریں گے مبتدا کو ہم اصل مانیں گے اور فائل کے اندر کیا ہوتا ہے فیل پہلے آتا ہے فائل بعد میں آتا ہے تو وہ علیہ تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے وہ بعد میں آیا ہے اس لیے مرفوعات کے اندر جو اصل ہے وہ امام سیبے کے نزدیک کیا بن جائے گا وہ ان کے نزدیک مبتدا بن جائے گا تو یہ پہلا ایک چھوٹا موٹا یہ تھوڑے سے ذرا ایڈوانس ہم اس پہ جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی چیزوں کو توفیق نصیب فرمائیں واقع الحمد اللہ رب العالمین